بسم الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين عن رفاعة بن رافع رضي رضی قال كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركع قال سمع الله لمن حمد فقال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم آنفا قال أنا قال رأيت بزعة وثلاثين ملكا اول رواه البخاري نماز سے متعلق ایک روایت جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس روایت کے عنوان میں اور تلاوت میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض غلطیاں ہماری نماز کے اندر عموماً پائی جاتی ہیں ان غلطیوں کی نشاندہی اور اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے نماز کے ارکان میں سے رکوع اور سجدہ یہ بڑے اہم ترین ارکان میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدہ کو پورے آداب کے ساتھ ادا کرنے کا حکم فرمایا آپ نے رکو کی بھی تعلیم فرمائی اور سجدے کی بھی تعلیم فرمائی رکو کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے جس وقت رکو کیا جائے اس وقت آدمی کی گردن اور پشت بالکل سیدھی ہونی چاہیے اور اس کی کلائیاں یہ بازو اس میں خم نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ کمان کی تانت کی طرح کسی ہوئی ہونی چاہیے اور دونوں گٹلوں کو انگلیاں کھول کر پکڑنا چاہیے رکو کے آداب میں یہ بات شامل ہو گئی کمر بالکل سیدھی ہو اور گردن اس کے برابر ہو سر نیچے کی طرف ڈھلکا ہوا نہ ہو نہ سر اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہو بلکہ سر اور پشت بالکل برابر ہوں اور کوہنیاں کمان کی تانت کی طرح کسی ہونی چاہیے اس میں اس طرح ٹیڑھا پن ہونا یا اس کے اندر کجی ہونا یہ رکو کے آداب کے خلاف ہے اس کو سیدھا ہونا چاہیے اور رکوع کے دوران سبحان ربی العظیم کم از کم تین مرتبہ یہ تصویر پڑھنی چاہیے کوئی تین سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے پانچ مرتبہ سات مرتبہ نو مرتبہ تاک مرتبہ میں جتنا چاہے ان تصویحات کو پڑھ سکتا ہے آحر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصویر کے علاوہ اور بھی آپ نے دعائیں تعلیم فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے ایک دعا آپ کی یہ تھی سبوح قدوس رب الملائکتی والروح امام مسلم نے یہ دعا نقل فرمائی اس کے علاوہ اور دعائیں بھی آتی ہیں مقصد یہ ہے کہ آپ کی مصنون دعائیں رکوع کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں جب ہم اپنی انفرادی نمازیں پڑھ رہے نوافل تو زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اہم رکن جو نماز کے ارکان میں سب سے اہمیت والا وہ سجدہ ہے اس کی بھی تعلیم ارشاد فرمائی سجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سات ہڈیوں پر کیا جاتا ہے سات اعضاء پر ان میں سے دو پاؤں دو ہاتھ دو گھٹنے اور ایک چہرہ یہ کل سات اعضا ہیں جو سجدے کے اندر استعمال ہوتے ہیں چہرے میں ناک اور پیشانی دونوں داخل ہیں یہ چہرہ ایک شمار ہوگا بس دو ہاتھ دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں یہ زمین کے اوپر اس انداز سے ٹکے ہوئے ہوں سجدے کے دوران جو بڑی غلطی جو کوتاہی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمبی بھی فرمائی سجدے کے دوران آدمی جب سجدہ کرے کوہنیاں بچھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے بلکہ کوہنیاں اس کی زمین سے اٹھی ہوں اور اپنے پہلوؤں سے جدا ہونی چاہیے اپنے پہلوؤں سے ملا لینا زمین پر بچھا دینا یہ آداب سجدہ اور سجدے کی تعلیمات کے خلاف سجدہ اس جی ایک جی اس انداز سے سجدہ کرنا چاہیے کہ یہ اعضا بالکل الگ ہونے چاہیے اور اس دوران تین مرتبہ تسبیحات پڑھنی چاہیے تین مرتبہ سبحان ربی العلیٰ کم از کم سجدے کے دوران بھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں پڑھتے تھے جو احادیث کی کتابوں میں آتی کوئی بھی دعا مسنون سجدے کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے سجدے کے دوران مسنون دعا پڑھ اپنی زبان میں اردو میں دوسری زبان میں کوئی نماز کے دوران ذکر کرنے کی اجازت نہیں صرف عربی میں اور مسنون قرآن و سنت کی دعائیں اس نماز کے دوران مختلف ارکان کے اندر مانگی جا سکتی ہیں ایک سے زیادہ تعداد میں بھی مانگی جا سکتی اگر کسی کو مسنون دعا نہ آتی ہے اور وہ سجدے میں دعا کرنا چاہتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ جو اللہ کے ہاں قبولیت والی چیز ہے وہ سجدہ ہے سجدے کی حالت میں دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی کیونکہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو دل ہی دل میں دعا بھی مانگ سکتا ہے آدمی بغیر زبان ہلائے اگر سجدے کے دوران اس انداز سے دعا مانگے اس کی اجازت رکوع اور سجدے کے درمیان جو ایک بات کی خصوصی طور سے آپ کے سامنے وضاحت کرنی ہے جس میں عموماً غلطی پائی جاتی اور اس غلطی کی وجہ سے دو چار پانچ سیکنڈ بچانے کے لیے پوری نماز اس کی ختم ہو جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے وہ یہ کہ رکو کے بعد حکم یہ ہے کہ آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے سیدھا اس طرح سے کھڑا ہو کہ اس کی کمر بھی سیدھی ہو جائے اس کے اعضا کو سکون ہو جائے حرکت بند ہو جائے اللہ مربنا لقل حمد پڑے اللہ مربنا ولک الحمد حمد پڑے چار طرح سے پانچ طرح سے کلمات آتے ہیں احادیث میں مختلف انداز سے پڑھ سکتے ربنا لك الحم ربنا ولك ربنا اللہ مربنا اللهم ربنا اللہ الحم اس کے علاوہ اس سے مزید اضافہ بھی احادیث میں آتا ہے اللہ مباركا فيه میں نے جو روایت پڑھی میں حضرت رفاع بن رافع کہتے ہیں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہے تھے جب آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا تو ایک آدمی نے یہ دعا پڑی ربنا ولک الحمد فی کثیرن شخص مبارکن پڑھا یہ کلمہ آپ نے جب سلام پھیرا آپ نے پوچھا کون تھا جس نے یہ کلمہ پڑھا جی میں تھا صحابی نے بتلایا جی میں نے یہ کلمات پڑھے اچھا آپ نے یہ کلمات پڑھے جس وقت آپ نے یہ کلمات پڑھے ہیں میں نے دیکھا کہ تیس سے زیادہ فرشتے ان کلمات کو لکھنے کے لیے آگے ہر فرشتہ چاہتا تھا سب سے پہلے میں ان کلمات کو لکھوں اس کی وجہ سے یہ بخاری شریف کی روایت کہ کلمات میں اس, ان کلمات کی وجہ سے اس نماز کے اندر کیا خصوصیت اسی طرح دو سجدوں کے درمیان بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں کم از کم یہ عادت بنا لینی چاہیے ہمارے معمولات میں یہ شامل ہو جس طرح ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اس طرح دو سجدوں کے درمیان رب فر لی کم از کم ضرور پڑھ لے اللہ فرلی فر لی یا رب فر لی اب یہ چھوٹا سا کلمہ اس کے کئی فائدے ہوں گے ایک تو دعا مانگی جائے گی اور دوسرا دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کا واجب ہے جس میں آزاد کو سکون ہو جائے وہ واجب کم از کم مقدار میں ادا ہو جائے ورنہ احادیث میں اس کے علاوہ دعائیں بھی آتی ہیں جو دونوں سجدوں کے درمیان مانگی جاتی ہیں کم از کم اللہ مغفر لی اگر مزید پڑھنا چاہیں اللہ مغفر لی ورحمنی وسترنی وجبرنی یہ احادیث کے الفاظ اور بڑے خوبصورت کلمات ہیں اس کا اگر ہمیں مفہوم معلوم ہو جائے کتنی خوبصورت دعائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی یہ دو باتوں کی میں نے نشاندہی اس لیے کی رکو سے اٹھ کر اور دو سجدوں کے درمیان عموماً یہ نظر آتا ہے کہ آدمی رکوع سے جب کھڑا ہوتا ہے تو جلدی کی وجہ سے ابھی سیدھا کھڑا نہیں ہوا سجدے میں گر گیا دو سجدوں کے درمیان ابھی اچھی طرح سے بیٹھا نہیں کہ وہ فوراً دوسرے سجدے میں گر جاتا دوسرے سجدے تو دو سجدوں کے درمیان سیدھا نہ بیٹھنا یا رکو کے بعد سیدھا کھڑا نہ ہونا اس سے واجب چھوٹ جاتا ہے اگر کوئی یہ جان بوجھ کے کرے تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوتی یعنی دوبارہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے اگر بھول کر کسی سے ایسا ہو جائے تو سجدہ صاحب کرنا لازم ہوتا ہے یہ دو غلطیاں ایسی ہیں عموماً پائی جاتی اب اندازہ فرمائیے اگر بالکل رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہوا جائے یا دو سجدوں کے درمیان دو دو چار چار سیکنڈ پوری نماز میں صرف پچیس تیس سیکنڈ کا فرق پڑے گا لیکن اس کی وجہ سے آدمی کی نماز محفوظ ہو جائے گی لیکن جلدی کی وجہ سے عموماً گھروں میں نمازیں آپ خواتین کو بھی دیکھتے ہوں گے کہ وہ جلد بازی کی وجہ سے یا یہاں بھی نمازوں میں نظر آتا ہے ابھی وہ رکو سے سیدھا کھڑے نہیں ہوئے کہ ٹھک سجدے میں گر گئے دو سجدوں کے درمیان اچھی طرح سے نہیں بیٹھے اگر ان ہم دعاؤں کی عادت بنا لیں اس کو اگر ہم اپنے معمولات میں شامل کر لیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے مختلف اوقات میں تعلیم فرمائی تو ہماری نماز کامل خوشو اور خضو والی نماز بن جائے گی اور سارے آداب کے ساتھ یہ ادا ہو جائے گی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرما دیں وہ آخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالم اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلى علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين یا اللہ ہمارے روزے تراوی تلاوت عبادات یہ نشستیں اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیجیے رمضان المبارک اور روزوں کی برکت سے اے اللہ ہمارے افکار میں عقائد میں کھانے پینے میں رہنے سہنے میں پوری زندگی میں پاکیزگی تقوی اور طہارت نصیب فرما دے و صلی اللہ رحمت میں پورا عنوان